خالص جاہلیت حواس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس طرز فکر کی عین فطرت کے تقاضے سے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ اور وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی مسلحت اور مقصد نہیں یوں ہی بن گیا ہے یوں ہی چل رہا ہے یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا اس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا لہٰذا وہ یا تو ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے کچھ خبر نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا یا یہ خود پیدا ہو گیا ہے بہرحال یہ سوال خارج از بحث ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ زمین پر پایا جاتا ہے کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے کچھ قوا اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ان کے گرد و پیش زمین کے دامن پر بے حد و حساب سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے قوا اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے اور اس کی قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اپنی خواہشات و ضروریات زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے اور دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ایک خان یغمہ ہے جو اس کے لیے پھیلا ہوا ہے انسان اس پر ہاتھ مارے کوئی صاحب امر نہیں جس کے سامنے اس نے جواب دینا ہے اور نہ کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سر چشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہے لہذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے اپنے لیے ضابطہ و قانون بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرز عمل کا تعین کرنا اس کا اپنا کام ہے اس کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو جانوروں کی زندگی میں پتھروں کی سرگزشت میں یا خود اپنی تاریخ کے تجربات میں ہے اور یہ اگر کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو آپ اپنے سامنے یا اس اقتدار کے سامنے ہے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے زندگی جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں لہٰذا صحیح اور غلط مفید اور مضر قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب حصی مشاہدہ پر دیا گیا ہے اور اس جواب کا ہر جز دوسرے جز کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط ایک مزاجی موافقت ضرور رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک ہموار و یکساں رویہ اختیار کر سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والا رویہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط اب اس رویے پر ایک نگاہ ڈالیے جو اس جواب کی بنا پر آدمی دنیا میں اختیار کرتا ہے انفرادی زندگی میں اس نقطۂ نگاہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اول سے لے کر آخر تک خود مختارانہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر لے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے اس لیے اپنے حسب منشا جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا دنیا کی جو چیزیں اس کے قبضے قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس کو اقتدار حاصل ہوگا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا جیسے کہ وہ ان کا مالک ہے اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف قوانین قدرت کی حدیں اور اجتماعی زندگی کی ناگزیر بندشیں ہوں گی خود اس کے لیے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس ذمہ داری کا احساس یا کسی بعض پرس کا خوف نہ ہوگا جو اسے شتر بے مہار ہونے سے روکتا ہو جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں اور جہاں وہ ان رکاوٹوں کے اعلی رغم کام کرنے پر قادر ہو وہاں تو اس کے عقیدے کا فطری اقتضا یہی ہے کہ وہ ظالم بدیانت شریر اور مفسد ہو وہ فطرتاً خود غرض مادہ پرست اور ابن الوقت ہوگا اس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی نفسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات کی خدمت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اس کی نگاہ میں قدر و قیمت صرف ان چیزوں کی ہوگی جو اس کے اس مقصد زندگی کے لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں گی افراد میں یہ سیرت و کردار پیدا ہونا اسی عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے بے شک یہ ممکن ہے کہ مصلحت اور دور اندیشی کی بنا پر ایسا شخص ہمدرد ہو ایسار پیشہ ہو اپنی قوم کی فلاح و ترقی کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہو اور فل جملہ اپنی زندگی میں ایک طرح کے ذمہ دارانہ اخلاق کا اظہار کرے لیکن جب آپ اس کے رویے کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ اس کی خود غرضی و نفسانیت ہی کی توسیع ہے وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص زیادہ سے زیادہ بس ایک نیشنلسٹ ہی ہو سکتا ہے پھر جو سوسائٹی اس ذہنیت کے افراد سے بنے گی اس کی امتیازی خصوصیات یہ ہوں گی سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی خواہ وہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو یا جمہور کی حاکمیت زیادہ سے زیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جا سکے گا وہ بس دولت مشترکہ کامن ویلتھ کا تصور ہوگا اس مملکت میں قانون ساز انسان ہوں گے تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی بنیاد پر بنائے اور بدلے جائیں گے اور منفیت پرستی اور مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے پالیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں گی مملکت کی حدود میں وہ لوگ زور کر کے ابھرائیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ چالاک مکار جھوٹے دغاباز سنگ دل اور خبیص النفس ہوں گے سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوگا تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا لذات نفس کی طلب ہر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلی جائے گی اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کیے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے لذتوں کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو اسی ذہنیت سے آرٹ اور لٹریچر متاثر ہوں گے اور ان کے اندر اور و شہوانیت کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے معاشی زندگی میں کبھی جاگیرداری سسٹم برسر عروج آ جائے گا کبھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا اور کبھی مزدور شورش کر کے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لیں گے عدل سے بہرحال معیشت کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکے گا کیونکہ دنیا اور اس کی دولت کے بارے میں اس سوسائٹی کے ہر فرد کا بنیادی رویہ اس تصور پر مبنی ہوگا کہ یہ خان یغما ہے جس پر حسب موقع ہاتھ مارنے کے لیے وہ آزاد ہے پھر اس سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہوگا اس کا مزاج بھی اسی تصور حیات اور اسی رویے کے مناسب حال ہوگا اس میں ہر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور انسان اور دنیا میں انسان کی حیثیت کے متعلق وہی تصور دیا جائے گا جس کی تشریح میں نے اوپر کی ہے تمام معلومات خواہ وہ کسی شعبہ علم سے متعلق ہوں ان کو ایسی ہی ترتیب کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے آپ ان کے ذہن میں زندگی کا تصور یہ پیدا ہو جائے اور پھر ساری تربیت اسی ڈھنگ کی ہوگی کہ وہ زندگی میں یہی رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں کھپ جانے کے لیے تیار ہوں اس تعلیم و تربیت کی خصوصیات کے متعلق مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ ہے جن درس گاہوں میں آپ تعلیم پا رہے ہیں وہ سب اسی نظریے پر قائم کی گئی ہیں اگرچہ ان کا نام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے خالص جاہلیت کا رویہ ہے اس کی نوعیت وہی ہے جو اس بچے کے رویے کی نوعیت ہے جو محض حصی مشاہدے پر اعتماد کر کے آگ کو ایک خوبصورت کھلونا سمجھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس مشاہدے کی غلطی فوراً تجربے سے ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی کا یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے ہاتھ لاتے ہی فوراً بتا دیتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں بخلاف اس کے یہاں مشاہدے کی غلطی بڑی دیر سے کھلتی ہے بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ پر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آنچ دھیمی ہے فوراً چرکا نہیں دیتی بلکہ صدیوں تک تپاتی رہتی ہے تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے سبق لینے کے لیے تیار ہو تو شب و روز کی زندگی میں اس نظریے کی بدولت افراد کی بے ایمانیوں حکام کے مظالم منصفوں کی بے انصافیوں مالداروں کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی بد اخلاقیوں کا جو تلخ تجربہ اس کو ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر اسی نظریے سے قوم پرستی امپیریلزم جنگ و فساد ملک گیری اور اقوام کشی کے جو شرارے نکلتے ہیں ان کے چرکوں سے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ رویہ جاہلیت کا رویہ ہے علمی رویہ نہیں ہے کیونکہ انسان نے اپنے متعلق اور نظام کائنات کے متعلق جو رائے قائم کر کے یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ امر واقع کے مطابق نہیں ہے ورنہ اس سے برے نتائج ظاہر نہ ہوتے اب ہمیں دوسرے طریقے کا جائزہ لینا چاہیے زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم سے کام لے کر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے اس طریقے سے تین مختلف رائے قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک رائے سے ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہوا ہے نمبر ایک شرک ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام بے خداون تو نہیں مگر اس کا ایک خداون الہ یا رب نہیں ہے بلکہ بہت سے خداون الہ اور ارباب ہیں کائنات کی مختلف قوتوں کا سرشتہ مختلف خداؤں کے ہاتھوں میں ہے اور انسان کی سعادت و شقاوت کامیابی و ناکامی نفع و نقصان بہت سی ہستیوں کی مہربانی پر مناسر ہے یہ رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہے انہوں نے پھر اپنے وہم و قیاس سے لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدائی کی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ان کی نگاہ جا کر ٹھہری انہی کو خدا مان لیا ہے اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں اولا اس سے آدمی کی پوری زندگی اور حام کی آماجگاہ بن جاتی ہے وہ کسی علمی ثبوت کے بغیر مجرد اپنے وہم و خیال سے بہت چیزوں کے متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ وہ فوق الفطری طریقوں سے اس کی قسمت پر اچھا یا برا اثر ڈالتی ہیں اس لیے وہ اچھے اثرات کی موہوم امید اور برے اثرات کے موہوم خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بہت سی قوتیں لا حاصل طریقے سے ضائع کر دیتا ہے کہیں کسی قبر سے امید لگاتا ہے کہ یہ میرا کام کر دے گی کہیں کسی بت پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری قسمت بنا دے گا کہیں کسی اور خیالی کارساز کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے کہیں کسی برے شگون سے دل شکستہ ہو جاتا ہے کہیں کسی اچھے شگون سے توقعات کی خیالی قلعے بنا لیتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر سے ہٹا کر ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی ہیں اس رائے کی وجہ سے پوجا پاٹ نظر و نیاز اور دوسری رسموں کا ایک لمبا چوڑا دستور العمل بنتا ہے جس میں الجھ کر آدمی کی سی عمل کا ایک بڑا حصہ بے نتیجہ مشغولیتوں میں صرف ہو جاتا ہے سالسن جو لوگ اس مشرکانہ وہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کر اپنے جال میں پھانس لینے کا چالاک آدمیوں کو خوب موقع مل جاتا ہے کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور سورج چاند اور دوسرے دیوتاؤں سے اپنا نصب ملا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم بھی خداؤں میں سے ہیں اور تم ہمارے بندے ہو کوئی پروہت یا مجاور بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نفع نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ہمارے ہی واسطے سے ان تک پہنچ سکتے ہو کوئی پنڈت اور پیر بن جاتا ہے اور تعویز گنڈوں اور منتروں اور عملیات کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گی پھر ان سب چالاک لوگوں کی نسلیں مستقل خاندانوں اور طبقوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن کے حقوق امتیازات اور اثرات امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور گہری بنیادوں پر جمتے چلے جاتے ہیں اس طرح اس عقیدے کی بدولت عام انسانوں کی گردنوں پر شاہی خاندانوں مذہبی عہدیداروں اور روحانی پیشواؤں کی خدائی کا جوا مسلط ہو جاتا ہے اور یہ بناوٹی خدا ان کو اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ ان کے لیے دودھ دینے اور سواری اور بار برداری کی خدمت انجام دینے والے جانور ہیں رابعن یہ نظریہ نہ تو علوم و فنون فلسفہ و ادب اور تمدن و سیاست کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور نہ ان خیالی خداؤں سے انسانوں کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں ان خداؤں سے تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ یہ ان کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کے لیے بس عبودیت کے چند مراسم ادا کر دے باقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق قوانین اور ضوابط بنانا اور عمل کے طریقے معین کرنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے اس طرح مشرق سوسائٹی عملاً انہی سب راہوں پر چلتی ہے جن کا ذکر خالص جاہلیت کے سلسلے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں وہی اخلاق وہی اعمال وہی طرز تمدن وہی سیاست وہی نظام معیشت اور وہی علم و ادب ان تمام حیثیتوں سے شرک کے رویے اور خالص جاہلیت کے رویے میں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا نمبر دو رہبانیت دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دار ہے انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کی گئی ہے لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں اصل میں یہ اس قید خانہ کے توقع سلاسل ہیں انسان جتنا اس دنیا میں اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنا ہی زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحق ہوگا نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے خواہشات کو مٹایا جائے لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں اولاً اس سے انسان کے تمام رجحانات اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف اور تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ مو موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک موالات کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کی اخلاق زیادہ تر سلبی نگیٹو نوعیت کے ہو جاتے ہیں ثانین اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہ عزلت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں سالسن تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے اس سے لوگوں کے اندر سلبی اخلاقیات غیر تمدنی ان سوشل اور انفرادیت پسندانہ انڈیویجولسٹک رجحانات اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کی عملی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں وہ ظالموں کے لیے نرم نوالا بن جاتے ہیں اور ہر جابر حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے در حقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے زلول ٹیم بنانے پر جادو کی تاثیر رکھتا ہے رابیان انسانی فطرت سے اس راہبانہ نظریے کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے پھر جب یہ شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے ہیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی شرما جائے نمبر تین ہما تیسری رائے جو مشاہدے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بجائے خود غیر حقیقی ہیں ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے تفصیلات میں اس نظریے کی بے شمار صورتیں ہیں مگر ان ساری تفصیلات کے اندر قدر مشترک یہی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک ہی وجود کا ظہور خارجی ہیں اور دراصل موجود وہی ہے باقی کچھ نہیں اس نظریے کی بنا پر انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کو جا کے وہ کوئی کام کرے وہ اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور نچا رہا ہے یا جس کے اندر کوئی اور ناچ رہا ہے وہ اپنے تخیلات کے نشے میں گم ہو جاتا ہے اس کے لیے نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے اور نہ کوئی راہ عمل وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے نہ میرے کیے سے کچھ ہو سکتا ہے اصل میں تو وہ وجود کلی جو مجھ میں اور تمام کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جو ازل سے ابد تک چلا جا رہا ہے سارے کام اسی کے لیے ہیں اور وہی سب کچھ کرتا ہے وہ اگر مکمل ہے تو میں بھی مکمل ہوں پھر کوشش کس چیز کے لیے اور اگر وہ اپنی تکمیل کے لیے کوشاں ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف جا رہا ہے اسی کی لپیٹ میں ایک جز کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلا جاؤں گا میں ایک جز ہوں مجھے کیا خبر کہ کل کدھر جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے اس طرز خیال کے عملی نتائج قریب قریب وہی ہیں جو ابھی میں نے راہبانہ نظریے کے سلسلے میں بیان کیے ہیں بلکہ بعض حالات میں اس رائے کو اختیار کرنے والے کا طرز عمل ان لوگوں کے رویے سے ملتا جلتا ہے جو خالص جاہلیت کے نظریے اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے اور پھر جدھر خواہشات لے جاتی ہیں اس طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف چلا جاتا ہے کہ جانے والا وجود کلی ہے نہ کہ میں پہلے نظریے کی طرح یہ تینوں نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور اس بنا پر جو رویے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رویے ہیں اس لیے کہ اول تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور قیاسی بنیادوں پر مختلف رائے قائم کر لی گئی ہیں دوسرے ان کا واقعے کے خلاف ہونا تجربے سے ثابت ہوتا ہے اگر ان میں کوئی رائے بھی امر واقعے کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے برے نتائج تجربے میں نہ آتے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو جہاں کہیں انسان نے کھایا اس کے پیٹ میں درد ضرور ہوا تو اس تجربے سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فی الواقع میدے کی ساخت اور اس کی طبیعت سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ شرک رہبانیت اور وجودیت کے نظریے اختیار کرنے سے انسان کو بحثیت مجموعی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے